بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ کیوں بنایا اس سلسلے کی کچھ تجیحات نقل کر دی گئی تھی اور کچھ اور بیان کرنی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ جبریل امین نے جب دبایا تو وہ اس لیے تاکہ آپ کا خیال دنیا سے منقطع ہو جائے قلب دنیاوی خیالات سے فارغ ہو جائے لے تفر ہو رہا اور دوسری مرتبہ جو جبریل عظیم نے دبایا وہ اس لیے تھا کہ لے جو وہی آپ پر آ رہی ہے اس کے لیے آپ کا قلب فارغ ہو یعنی اس کی طرف متوجہ ہو اور توج ہو اور تیسری مرتبہ جیسا قلب کلب بھی کہ آپ کا قلب مانوس بھی ہو جائے پہلے یہ کہ دنیا سے آپ کا قلب فارغ ہو دنیا کے خیالات باقی نہ رہے دوسری مرتبہ یہ تاکہ آپ کا قلب نازل ہونے والی وہی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے اور تیسری مرتبہ یہ کہ تاکہ اس نازل ہونے والی وہی کے ساتھ آپ کو حاصل ہو جائے بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ اصل میں انسان کے اندر اللہ نے جیسے اخرو رکھی ہے ایسے ہی نفس بھی رکھا ہے اور ایسے ہی طبیعت بھی اس کو عطا کی ہے اور اسی طرح انگلش کو بھی پیدا کیا ہے تو یہ جو نفس ہوتا ہے اس کی رحبت خواہشات کی طرف ہوتی ہے یہ آدمی کو خواہشات کی طرف مائل کرتا ہے اور طبیعت جو ہوتی ہے وہ آدمی کے اندر غفلت اور لاپرواہی پیدا کیا کرتی ہے تو نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خواہشات کی طرف وہ مائل رہے اور طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر لاپرواہی اور غفلت پیدا ہو اور انگلش آپ جانتے ہیں کہ وہ گروہوں کی دعوت دیتا ہے اور گروہوں کی طرف راغب کرتا ہے تو پہلی مرتبہ جو عظیم نے دبایا اس کا مقصد یہ تھا کہ نفس کا اثر جو خواہشات کی طرف میلان کا ہے وہ ختم ہو جائے نفس کا جو اثر خواہشات کی طرف مائل کرنے کا ہے وہ باقی نہ رہے دوسری مرتبہ دوارے کا مطلب یہ تھا کہ طبیعت جو لاپرواہی پیدا کرتی ہے اور غفلت پیدا کرتی ہے اس لاپرواہی اور غفلت سے آپ کو نجات مل جائے اور تیسری مرتبہ اس لیے دبایا گیا کہ وہ انگلش جو معاشی اور منقرات کی طرف آدمی کو متوجہ کرتا ہے اس کے اثر آپ ختم ہو جائیں اور اس کا کوئی اثر آپ پر باقی نہ رہے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اصل میں پہلی بار پڑا وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی قوم آپ کو اشح الامین کہتے آپ کی صداقت پر بھی اس کو یقین ہے اور آپ کی عبادت سے بھی وہ متفق ہے بلکہ آپ کی صفات پر فخر کیا جاتا تھا تو اب اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ جب یہ وہی کی ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے گی تو ان کی عقیدت ختم ہو جائے گی وہ آپ کو پھر اسادق العمین ماننے کے لیے تیار نہیں رہیں گے پہلی مرتبہ کا وقت اور پہلی مرتبہ کا دبانا وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قوم میں عدالت پیدا ہوگی اور دوسری مرتبہ دبانے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ صرف عدالت ہی پیدا نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کے آزار کے در ہو جائے گے گلی کوچوں میں آپ کو پریشان کریں گے نماز پڑھتے ہوئے آپ کے لیے وہ بدال بنیں گے اور طرح طرح سے آپ کے راستے میں کاٹے بچھائیں گے آپ کے پیچھے لوگوں کو لگائیں گے اور طرح طرح آپ کو ہدایت بھی پہنچائیں گے پہلی مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عقیدت بدل جائے گی لوگ دشمن بچ جائیں گے دوسری مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صرف دشمن ہی نہیں بنیں گے بلکہ درتا آزاد بھی ہو جائیں گے آپ کو اہبی اور تکلیفیں بھی پہنچائیں گے اور تیسری مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ کے قتل بھی برپا ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کو متعین مقررہ چھوڑنا پڑے گا ہجرت کر کے وہاں سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا ہوگا حافظ ابو القاسم اللہ علیہ نے تین مشکلات کی طرف اشارہ کیا یہاں بھی ہم نے تین مشکلات ہی کا ذکر کیا ہے انہیں بھی تین کا ذکر کیا اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلے تو پہلی مرتبہ دبانے میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ قوم آپ کا بائیکاٹ کر دے گی اور شعبہ طالب میں آپ کو آپ کے باننے والوں کو محسوس ہو جانا پڑے گا اور آپ کے ساتھ اور آپ کے باننے والوں کے ساتھ رشتے داری ختم کی جائے گی اور خرید و فروخت کے معاملات تک کو بند کر دیا جائے گا اور آپ کو سخت اور کٹن مشکلات کے دور سے گزرنا پڑے گا تعلیم میں جو تین سال محسوس ہو کر آپ نے تکلیفیں اٹھائی ان کی طرف وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اشارہ کیا گیا تھا دوسری مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ شہر بھی تعلیم سے باہر آ جائیں گے تو پھر یہ آپ کو آپ کے رفاقہ کو بے حد ستائیں گے اور پریشان کریں گے یہاں تک کہ آپ کے ساتھیوں کو ہمشے کی طرف ہجرت کرنی ہوگی یہ ہجرت کا معاملہ معمولی نہیں ہوتا بہت پریشان کن اور نیت نہ ہوتا تو وہ پہلے تو شعبہ بھی تعلیم میں آپ کو مقیب ہونا پڑے گا اور وہاں رہ کر تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ وہاں سے آپ کو آپ کے ساتھ کرنی پڑے گی تو پہلے تو صحابہ ہی نہیں جو کہتے ہیں تیسری مرتبہ دبا دیں گے اشارہ یہ تھا کہ پھر وہ آپ کے قتل کے پہ ہوں گے اور آپ کو بھی وہ کچھ ادھر پڑے گا اور آپ ندیوں ضلع برا ہجت کر کے جائیں اور بھی بہت سے سوال ہیں اس کے علاوہ ایک بات شاہد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے شاید فرمائی انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہاں جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ دبا کر توجہ القائی اور توجہ اصلاحی اور توجہ اتحادی کے لیے دبایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ توجہ بھی چار قسمیں ایک توجہ انعکاسی ہوتی ہے ایک آدمی ہے دل میں خیر کے جذبات ہے پاکیزہ خیالات ہے وہ کسی شیخ کی مجلس میں جاتا ہے تو شیخ کے قلب پر جو انوار کا غروب ہو رہا ہے اور شیخ کو اللہ نے جو اپنی یاد کی نعمت عطا کروائی ہے معیت الہی سے سر تاز کیا ہے یہ جو اللہ کی یاد ہوتی ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد سے آزاد ہوتا ہے اور اللہ کی معیت کی نعمت حاصل ہوتی ہے یہ بہت بڑی قیمتی شے ہے اس کے انوار ہوتے اس کی برکتیں ہوتی ہیں تو یہ آدمی معاند نہیں ہے دشمنی نہیں رکھتا دشمن نہیں ہے شیخ کے خل پر جو اس حضور اور اس ذکر کے انوار تھے ان کا اثر اس کے قلب پر پڑتا ان کا اثر اس کے قلب پر پڑتا ہے اور جب تک یہ مجلس میں رہتا ہے وہ اثر اس کے پر رہتا ہے اس کے بعد یہ مجلس سے چلا جاتا ہے تو وہ اثر ختم ہو جاتا ہے یہ انعکاسی توجہ ہوتا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آدمی خوشبو لگا کر کسی مسجد میں مجلس میں آتا ہے تو اس کی اس خوشبو کا اثر اہل مجلس بھی محسوس کرتے اور وہ چلا جاتا ہے تو ختم پھر وہ اثر داخل بھی رہتا ہے چلا جاتا ہے یہ اسی طریقے سے جیسے آئینہ ہے اس کے سامنے آپ بلب لا کر رکھ دیں تو وہ بلب کی روشنی آئینے کے اندر آ جائے گی لیکن یہ شروع آئی ڈے کے اندر اسی وقت تک آئے گی جب تک کہ بڑا کو ساتھ میں آپ رکھے بڑا پتا لیں گے آئے گے میں اندھیرا ہو جائے گا تو اس طرف جو ہے اکاسی کا جو اثر ہوتا ہے یہ مجلس کی حد تک ہوتا ہے اس کے بعد ختم اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس ہے مجلس یہ توجہ تھی ایک ہے الخائی القائی القائی گند یا توجہ الخائی گند اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مرید جو شیخ کے قلم کی خدمت میں آیا ہے اس نے ذکر و فکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو مجلہ بنایا اور اب وہ شیخ کی خدمت میں ہوا ہے تو شیخ اسی فکر اور اسی مویت الہیہ کے ادوار کا ایک حصہ اس کے قلب کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس ذکر اور خدا ربی کا وہ نور اس غریب کے قلب میں بھی آ جاتا ہے پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ مو ختم نہیں ہوتا تو جب اور نسبت میں تو مجلس کے ختم ہونے کے بعد کوئی چیز بات نہیں تھی یہ جو القائی ہے یا نسبت اس میں مجلس کے بعد بھی اس کے قلب میں نور موجود ہوتا ہے اب وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور ذکر فکر میں مشہور رہتا ہے تو اس میں ترقی ہوتی ہے اور اگر وہ لاپرواہی اختیار کرتا ہے تو وہ گھس جاتا ہے پھر وہ وقت نہیں رہتا تو میں یہ توجہ ان عکاسی کے مقابلے میں جو توجہ عرقائی ہے یہ زیادہ مؤثر ہے اس کا اصل بات وہ ہوتا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی نے چراغ لیا اس کے اندر تیز ڈالا اس کے اندر بتی ڈالی اور وہ اپنے اس چراغ کو جس کے اندر تیل بھی ہے جس کے اندر بتی بھی ہے دوسرے کے چراغ سے روشن کرتا ہے تو دوسرے کے چراغ سے وہ چراغ اس کا روشن ہو جاتا ہے اب یہ حفاظت کرتا ہے تو روشنی ہوتی ہے اور باپ بارش کے چھکے پڑ ہے یا تیز ہوا آگے تو وہ بج جاتا ہے تو یہ کیفیت توجہ القائی میں ہوتی ہے کہ مرید کے قلب میں شیخ کے قلب کے میں سے نور کا اشارہ ہے اور اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے اب یہ حفاظت کرتا ہے تو باقی رہتا ہے حفاظت نہیں کرتا تو بج جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک توجہ اور اصلاحی ہے نمبر ایک اکاسی نمبر دو القائی نمبر تین اصلاحی اصلاحی جو ہے یہ بہت طاقتور ہوتی ہے یہ بہت توانا ہوتی ہے شیخ کے قلب سے قلب میں جو بہارتی الہیہ کا ورود ہو رہا ہے ان معروف علیہ کے غروب سے ایک بہت نکالی جاتی ہے اور وہ بہت غریب کے قلب کی طرف متوجہ کر دی جاتی ہے اور دہرے کہ یہ ہر غریب کے لیے تو نہیں کیا جائے گا یہ اسی کے لیے کیا جائے گا جس نے محنت کی ہے جس نے ذکر و فکر کے لیے احتجام کیا ہے اپنی صلاحیت کو اعلیٰ اور بہترین بنا لیا ہے اور وہ شیخ کی تربیت ہی سے ہوتا ہے اب وہ درحلہ آیا کہ شیخ کے قلب سے جو معارف بات جاری ہے اس سے ایک نہر اس کے قلم کی طرف نکال دی جاتی ہے اب وہ نہر جو نکالی جاتی ہے تو وہ معارف کا سلسلہ شیخ کے قلم سے مرید کے قلم کی طرف آتا ہے اس میں درمیان چھوٹی موٹی اگر کوئی حرکت غلطی ہوتی ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا جیسے کہ نہر میں اگر کچھ تن کے آٹے گر جائے یا لکڑی کے چھوٹے موٹے ٹکڑے آ جائے تو وہ بہ کے چلے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے اس جو ہے اسلحی کے دوران بعد میں مریض سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے کا فلاطال ہو جائے تو نقصان نہیں ہوتا ہاں البتہ کسی کبیرہ کا اگر انتقال ہوتا تو کبیرے کے انتقاب کے بعد وہ سلسلہ جو شیخ کے قلم سے غریب کے قلم کی طرف انوار اور برکات کی آمد کا تھا وہ موقف ہو جاتا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بڑی ڈور سے چھوٹی ڈور نکالی جاتی ہے تو منفرد اگر بند کر دیا جائے گا تو پانی کی عادت بند ہو جائے گی یا چھوٹی ڈور میں کہیں شکایت پڑ جائے گا تو اس کا پانی ضائع ہونے لگے گا تو اسی طریقے سے اس مریض سے اگر گزر کبیرہ کا انتقال ہوگا تو وہ سلسلہ معرف کی آمد کا محفوظ ہو جائے گا اور اس کی بہر خوش ہو جائے گی جیسے اگر بند کر دیا جائے چھوٹی بہر خوش ہو جاتی ہے یا اس میں شراک پڑ جائے تو وہ خوش ہو جاتی ہے اسی طرح کبیرا کے انتقال سے اس کے قلم کی طرف آنے والی دہر وہ بھی خوش ہو جائے گی لیکن اگر یہ توبہ کر لیتا اور اپنی غلطی پر نظامت کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر وہ بہت جاری ہو جاتی پھر جاری ہو جاتی کبیرہ کا انتخاب مضر ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کا تجارت ممکن ہے اور وہ توبہ سے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک توجہ اتحادی ہے توجہ اتحادی میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ غریب کے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور جتنے انوار اور جتنے برکات اور جتنے فیور کا افادہ شیخ کے قلب پر ہو رہا ہے ان تمام کو غریب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے باقی یہ نہیں ہوگا کہ شیخ خالی ہو جائے بے استاد آپ کو تعلیم دیتا ہے علوم اور مسائل سے آپ کو مطلع کرتا ہے آپ کو اس سے مستفید کرتا ہے تو شیخ خالی تو وہی ہو جاتا ہے استاد خالی تو وہی ہو جاتا ہے تو یہاں توجہ اتحادی میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے حل پر جتنے ادوار کا جتنے فیوز کا ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے غریب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اس پر انہوں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ حضرت شیخ باقی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں ایک مرتبہ کچھ مہمان آ گئے مہمان آئے تو شیخ کے اوفاقت اور وہ اپنے مہمانوں کا اقرام کرنے سے آج شیخ کو پریشانی اور وہ کبھی گھر میں جا رہے کبھی باہر آ رہے اس طرح کا ان کا عمل دیکھ کر ان کی خانخواہ کے سامنے ایک نام بائی کی دکان تھی اس نے محسوس کیا وہ جانتا تھا کہ ان کے یہاں فاتح بھی ہوتے تو اس نے محسوس کیا کہ شیخ کے پاس مہمان ہے ہے اور معلوم یہ ہوتا کہ گھر میں فافا ہے اور مہمانوں کی اکرام کا کوئی انتظام نہیں تو اس نے باقاعدہ کھانا تیار کیا اور مہمانوں کی مناسبت سے بہت عمدہ کھانا تیار کر کے وہ لے کر حاضر ہوا حاضر ہوا تو شیخ کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے ہمارے دماغوں کے اکرام کا انتظام کر دیا تو اس پر شیخ نے بھائی تم ہمیں بھی خدمت کا موقع دو ہم ہمیں بتاؤ ہم تمہاری کیا خدمت کریں تو اس نے کہا کہ میری تو اور کوئی خواہش نہیں بس ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے بھی آپ اپنے جیسا بنا لیں تو شیخ بدل نہیں کچھ اور تو اس نے اصرار کیا اور کہا کہ نہیں میں تو بس ایک بات مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے جیسا بنا لیں جب سے کوئی وقت مقرر ہو گیا شیخ اس کو اپنے حجرے کے اندر لے گئے اور وہ توجہ اتحادی ڈالی اس اتحادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں جب سے باہر آئے تو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون شیخ ہے کون بھائی صرف اتنی بات تھی کہ ایک تو ہوش و حواس میں تھے اور ایک بالکل بنا ہوا وہ نان بھائی جو تھا وہ تحمل نہیں کر سکا اور وہ بالکل مستی کی کیفیت میں آ گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند دن کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا تو العزیز اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے پہلی مرتبہ میں جو توجہ ڈالی وہ علاقائی تھی اور دوسری مرتبہ جو توجہ ڈالی وہ اسلحی تھی اور تیسری مرتبہ جو توجہ ڈالی وہ اتحادی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرف جو اتحادی کے بعد ملکیت کی جتنی صفات جبریل میں تھی وہ آپ کو منتقل ملکیت کی جتنی صفات جبریل امین کو عطا ہوئی تھی وہ جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو عطا ہو گئی اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ابتدا کا واقعہ ہے اس کے بعد تیئیس سال آپ اس دنیا کے اندر رہے ہیں آپ نے اس ملکیت میں کتنی ترقی کی یہ بھی قابل ہے اس میں اتنی ترقی کی کہ میراج کے موقع پر سدرت پن پر پہنچنے کے بعد امین نے آگے جانے سے انکار کر آگے جانے کی صلاحیت اور آگے جانے کی اہلیت میرے اندر نہیں اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے تشریف لے گئے تو میں شاہ العبیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے سلسلے میں یہ ترجیح کی ہے اور توجہ اور نسبت کی چار قسمیں بیان کی پہلی جو توجہ انہیں اکاسی تھی اشکال یہ ہوگا کہ ہم نے تین کے لیے کہا کہ اصلاحی اور عرقائی اصلاحی اور اتحادی توجہ جبری نے امین میں ڈالی تو توجہ تو ایک نکاسی بھی ہوتی ہے تو شیخ الدیس مولانا زکریہ نے فرمایا کہ وہ تو دیکھنے سے, سے ہی حاصل ہو گئے اس کے لیے وقت کی ضرورت نہیں تھی جبری نے امین جب آئے تو آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھنے سے وہ تو جو انعکاسی کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو گیا اس کے بعد میں فقال اقرا جسم بکن خنب خلق خلق الانسان من علق اقرا عورت بکن علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پانچ آیتیں آئی آتے آئے ایک رب دکل لذیق یہاں تربیت آپ جانتے ہیں کہ تدریجی جی انداز میں ہوا کرتی ہے ایک چیز کو تدریجن کمال کے درجے تک پہنچایا جاتا ہے تو یہ طرف کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی ہے اور آپ چالیس سال کی عمر تک پہنچ گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو کیسی کیسی اعلیٰ اور عمدہ صفات کے ساتھ محسوس کر ہے لہذا آپ یہ غم نہ کرے کہ آپ تو آپ کیسے کریں گے آپ تو امید ہے اللہ و تعالیٰ نے تربیت کے ذریعے سے جیسے یہاں تک پہنچایا ہے اسی طریقے سے وہ آپ سے کراط بھی کرائیں گے اشارہ اس بات کا ایک رہی خلق خلق الانسان من علق جس میں رب کے لگی خلق میں وصول کا ذکر نہیں کیا اپنے اس رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھیے جو خالق ہے یعنی کل کائنات کا خالق کوئی چیز اس کے حلقے خلق سے باہر نہیں آگے اس کے بعد فرمایا کہ الانسان انسان ملاق انسان کو دم بستہ سے پیدا کیا اگر بندہ نگر کے دردستہ وہ نجس وہ نزیشل اور جواب اور اس دروستہ سے جو نجس بھی ہے اور نا یاقل بھی ہے اور قبیلہ جگہدات ہے اللہ کی قدرت دیکھیے کیسے ایسا بولتا جی عقل جی ہو انسان اللہ پیدا کر دے کہ سارے کے سارے انسان اسی دب بستہ سے تو پیدا ہو جو کہ عقل سے بھی محروم ہے اور جوابات سے بھی شامل ہے تو یہاں بھی اسی طرح سے اشارہ کیا کہ آپ کراط کے معاملے میں پریشان نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر خراب پیدا کریں گے اس کی قدرت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے وہ تو دبے بستہ سے انسان پیدا کرتا ہے اس کے بعد میں آگے اکرا رب کے اندر کہ آپ کے اندر اللہ پیدا اللہ بھی خلق کے اندر مفید کو ادف کر کے اشاعہ کیا گیا تھا کہ اللہ جیسے تمام چیزوں کو خالف ہے آپ میں خراب بھی وہ پیدا کرے گا اور اس کے بعد خلق الانسان من علق بھی تیسری مرتبہ اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ جب دنوں دستہ سے انسان پیدا کر سکتا ہے اور اس کی قدرت اس پر حاوی ہے تو وہ آپ کے اندر سے آدمی پیدا کر سکتا ہے اقرا اور بکل اکرم اب یہاں یہ بتایا کہ آپ کا رب وہ بخیل نہیں وہ تو بڑا کریم ہے اس کی طرف سے پھر آپ کا افادہ آپ پر ہوگا آپ یہ بھی سمجھے کہ میرے اندر صلاحیتیں ہوں اور اللہ کی طرف سے نہ ہو تو کامیابی کیسے ہوگی بھی اس کی طرف سے کامیابی ہوگی اس لیے کہ وہ بہت کریم اس کے بعد جو آپ یہ کہ اللہ بھی اللہ اللہ تو وہ جو قلم آپ جانتے ہیں کہ قلم کیا ہے قلم وہ وہ قلم اور اسی قلم کا فیض ہے کہ آج پوری دنیا علوم سے مستفید ہو رہی ہے کتابیں چھپی ہوئی ہے اور وہ پڑھی جا رہی ہے نئی کتابیں لکھی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خلق جیسی چیز سے جس کو و نقد حاصل ہے جو میں داخل ہے تعلیم کا فائدہ گاؤں پہنچا رہا ہے تو آپ تو ماشاء اللہ گا جی علم ہے صفات محمودہ سے محسوس ہے آپ کے ذریعے سے اگر تعلیم کا اور احتراج کا انتظام کیا جائے تو اس میں کیا اشکال پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درویش آیا کیا کہ قلم جو ہے وہ کاتب کے ہاتھ میں ہوتا وہ چلائے چلتا وہ روک دے رک جاتا ہے وہ جو لکھوانا چاہے وہ لکھتا ہے جو دو لکھوانا چاہے قلم اس کو نہیں لکھتا تو اس طرح اشارہ کیا گیا کہ جو قلم واسطہ تعلیم کا آپ کے لیے واسطہ تعلیم کا جبریل ہے یہ جبریل قلم کافی افضل نہیں ہے تو جبریل آپ سے افضل نہیں تو یہ تعلیم مایو محروم کے کا پابند جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں ان کو آپ کا معلوم قرار دیا جاتا اور آپ سے ان کو افضل قرار دیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگا جیسے کہ قلب ذریعہ تعلیم کا ہے کاتب سے وہ افضل نہیں ہوتا اس کے بعد والم انسان معلوم یا یعلم یالم اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں سمجھتا اس کے بعد اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے آہستہ آہستہ وہ جاننے لگتا ہے آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگتا ہے اس کے بعد پھر ایک بڑھایا آتا ہے جب علم سے موصوف ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ تبارہ کو نے آپ کو پیدا کیا آپ بھی نہیں جانتے اللہ و کو نے آپ کی تربیت کی انبیاء کی تربیت صفت علم سے ہوتی ہے جبریل امین کو وہی لانے کے لیے اسی لیے مقرر کیا گیا کہ ان کی تربیت بھی صفت علم ہی سے ہوئی ہے تو انبیاء کی تربیت میں بھی صفت علم کو دخل ہے اور جبریل بھی اسی صفت علم کے حامل ہے تو اس لیے آپ کو اللہ تبارک و معلوم یعلم جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے ان کو بتائیں گے غیر کی خبریں آپ کو دیں گے حسر نشر کے حالات آپ کو بتائیں گے جگہ سزا کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرے تو ان پانچ آیات میں ایک تو حکمران ایک تو اللہ کے صفات کا ذکر کیا اخراج اس میں رب بکل نبی خلق وہ رب ہے وہ خالق اس کے ہونے کا اور خالق ہونے کا ذکر کیا اور خالق ہونے کا ذکر کئی کیا تو اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ قرآن مجید میں ذات اور صفات اور عقائد کے آٹات بیان کیے جائیں ان پانچ آیتوں میں قرآن کے مضامین کا خلاصہ بھی آ گیا وہ ایک تو اس طرح پر کہ اللہ کی ذات کا اور صفات کا ذکر کیا دوسری اقرا حکم آئے تو خرانا اور انسان عالم عالم نے اشارہ اس بات کی طرف بھی کیا ہے کہ غیر کی خبروں سے بھی واقف کیا جائے گا اور قرآن کے اندر غیر کی خبریں بیان کی گئی تو اس طرح یہ پانچ آیات ارکان کے مضامین کی طرف بھی مشیر ہو گئی بس